دو طرفہ تعلق سونا قیمتی ہوتا ہے مگر اس کے لیے جس کے پاس ہو پانی پیاس بجھاتا ہے مگر اسی کی جو اسے پیے آیت الکرسی بڑی عظیم نعمت ہے مگر اسی کے لیے جو اسے پائے ایک مسلمان آیت الکرسی سے وہ ہو فائدے اٹھا سکتا ہے جو ارب پتی مالدار اپنے مال سے فائدے نہیں اٹھا سکتے لیکن آیت الکرسی کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جو اس کے مطالبات اور تقاضے پورے کرے اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہو مزاروں پر جا کر منتیں مانتا ہو نجومیوں جادوگروں اور عاملوں کے قدموں میں گرتا ہو تاغوتوں ظالم حکمرانوں اور منافقوں کے طلبے چاٹتا ہو ایسے شخص کو آیت الکرسی سے کیا فائدہ ملے گا آیت الکرسی کا پہلا سبق اور پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ صرف ایک اللہ تعالی سے جڑو اس کے سوا نہ کسی کو معبود مانو نہ مشکل کشا اور نہ حاجت روا جس پر بھی موت آتی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا آیت الکرسی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر پختہ ہوں ہم آیت الکرسی کے ہر جملے پر مکمل ایمان لائیں اور دل سے یقین رکھیں ہم آیت الکرسی کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اور پھر ہم یقین اور محبت کے ساتھ آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیں یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو اسے جتنا اپناتا ہے وہ اسی قدر اس سے فائدہ پاتا ہے آئیے اخلاص کے ساتھ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں اللہ الہ الا الحی القیوم